عاصم بن زمرہ کہتے ہیں ہم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کے وقت کی نفلی نماز کے بارے میں پوچھا انہوں نے کہا تم تو اس کی ادائیگی کی طاقت ہی نہیں رکھتے ہم نے کہا آپ ہمیں بتا تو دیں جتنی طاقت ہم میں ہوئی ہم اس کے مطابق عمل کریں گے انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو ٹھہر جاتے حتیٰ کہ جب سورج مشرق کی سمت اتنا بلند ہو جاتا جتنا کہ عصر کی نماز کے وقت مغرب کی طرف ہوتا ہے اس وقت آپ اٹھ کر دو رکتیں پڑھتے پھر آپ ٹھہر جاتے حتیٰ کہ جب سورج مشرق کی سمت میں وہاں آ جاتا جہاں زہر کے وقت مغرب میں ہوتا ہے تو آپ چار رکت ادا کرتے پھر چار رکتیں زہر سے پہلے پڑھتے جبکہ سورج ڈھل چکا ہوتا تھا ظہر کے بعد دو رکتیں اور اثر سے پہلے چار رکت ادا کرتے تھے اور ہر دو رکتوں کے درمیان مقرب فرشتوں نبیوں اور ان کی پیروی کرنے والے مومنوں اور مسلمانوں کے لیے سلامتی کی دعا کے ساتھ فرق کرتے یعنی سلام پھیرتے پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ سولہ رکعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دن کے وقت نفل نماز ہے اور ایسے لوگ کم ہی ہیں جو ان پر ہمیشگی کرتے ہیں حدیث نمبر دو ہزار پینتالیس مسند احمد